کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے لیے نمونہ بنا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کامل ایمان والوں کی علامات اور صفات بیان فرمائی پہلی صفت بیان فرمائی کہ ان کے دن میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہے اور یہ خوف وہ خوف نہیں جو بٹکا دے دور کر دے تو ایسا خوف نہیں رکھتے دل میں کہ جو بدکنے والا خوف ہو کہ شیر ہے یا اور کوئی طاقت والی چیز ہے کہ اس کا خوف ہو تو آدمی دور بھاگتا ہے بلکہ یہ ایسا خوف ہے جو محبت کی کیفیت کا خوف ہے کہ یہ قریب کرنے والا خوف ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خوف جس قدر بڑھتا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی اللہ کی عظمت کا احساس اور اس سے محبت بڑھتی جائے گی اور اس قدر اللہ کی اطاعت میں داخل ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہوا چلا جائے گا اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی آیات اس کو ان کو ایمان میں بڑھا دیتی اب یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ جو قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو آیات ہیں یہ ان کو ایمان میں بڑھاتی ہیں کیا ایمان بھی کم ہوتا ہے بڑھتا ہے ایمان کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایمان اگر کم ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا جب ایمان کا کم ہونا نجات کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر یہ ایمان کا کم ہونا بڑھنا یہ صفت تو نہ ہوئی یہ تو اصل ہوا کہ ایمان تو اصل ہے تو اس میں یہ کمی بیشی کیا ہے دیکھیے جہاں تک ہے نفظ ایمان ایمان کے ماننا اس میں کمی بیشی نہیں ہے جتنی باتوں کو ماننا ضروری ہے اگر ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا تو کم ایمان والا نہیں ہوگا وہ کافر ہوگا تو جن باتوں کو ماننا ایمان ہے ان باتوں میں کمی بیشی اگر ہوگی ماننے میں تو ایمان نہیں رہے گا جب ایمان نہیں رہے گا تو پھر یہ صفت کی حیثیت تو نہ ہوئی اس کو تو اصل کی حیثیت ہو گئی تو پھر یہ ایمان بڑھنے کے معنی کیا ہے ایمان بڑھنے میں دو باتیں ایک بات ہے نسبت کے اعتبار سے بڑھنا اور ایک بات ہے کیفیت کے اعتبار سے بڑھنا نسبت کے اعتبار سے بڑھنا یہ ہے کہ پہلے دس آیتیں نازل ہوئیں ان دس آیتوں کو مانا اس کے بعد اور دس آیتیں نازل ہو گئیں جب اور دس آیتیں نازل ہو گئیں تو ان کو مانا تو ایمان جو ماننا ہے وہ تو برقرار رہا کہ اللہ کی آیت کو تو ماننا ہے لیکن یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں تو اس لیے ان پہ ایمان کا اظہار نہیں ہوا جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو ان پہ ایمان کا اظہار ہو گیا کہ ان کو بھی میں مانتا ہوں تو بڑھنا نسبت کے اعتبار سے پہلی آیتوں کے اعتبار سے ایمان تھا اب دس آیتوں مزید دس آیتوں پر ایمان ہو گیا تو یہ نسبت کے اعتبار سے ایمان بڑھ رہا ہے بغیر نہ حقیقت کے اعتبار سے ایمان نہیں بڑھ رہا ایمان تو وہی ہے دس آیتوں کو جیسے مانا ان دس آیتوں کو بھی ویسے مانا تو ایمان نسبت کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے اصل کے اعتبار سے ایمان نہیں بڑھ ایمان تو اسی کا ہے کہ جیسے ان کو ماننا ہے ویسے ان کو ماننا دوسرا بڑھنا کیفیت میں بڑھنا ہے کہ ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے ایمان کی کیفیت کیسے بڑھتی ہے کہ ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے علم الیقین عین الیقین حق الیقین ہے تو یقین ہی لیکن ذریعہ یقین کا علم ہے ذریعہ یقین کا دیکھنا ہے مشاہدہ ہے اور یقین کا ذریعہ تجربہ ہے تو اس سے کیفیت بڑھتی ہے دیکھیے کہ بجلی پہ اگر آپ ہاتھ لگا دیں تو موت واقع ہو جائے گی اب اس کو ماننا تو سب میں پائے جاتے ہیں میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں کہ اب ہاتھ نہیں لگاتے احتیاط رکھتے ہیں کہ لنگی تار پہ ہاتھ نہ لگ جائے لیکن اس کی جو کیفیت ہے ماننے کی وہ مختلف ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں احتیاط کرتا ہوں اور جس کو ایک آدھ دفعہ جھٹکا لگ گیا ماننا تو اس کا بھی ہے ماننا میرا بھی ہے لیکن آپ دیکھیں گے اس کی کیفیت زیادہ ہے اس پہ کپ کپی کی کیفیت ساری ہو جاتی ہے تو کیفیت کے اعتبار سے اس کا ماننا زیادہ ہے میرے ماننے کے مقابلے اور اگر کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر کیفیت اور عجیب ہو گئی تو یہ کیفیت کا فرق ہے ماننے کا فرق نہیں تو ایمان میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ کیفیت میں ہوتی ہے اس کی اصل میں نہیں ہوتی اگر اصل میں کمی بیشی ہو جائے تو ایمان ایمان نہیں رہے گا وہ کفر اور ایمان ہے ایمان نہیں سو چیزوں کو ماننا ہے ننانوے کو مانا تو ایمان نہیں ہے تو کمی بیشی کا سوال بھی تو نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں کیفیت میں کمی بیشی ہوتی ہے جیسے کہ حضرت نبین علیہ صاحب السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کی کہ اے اللہ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا رہنا کہ اولم تو مترومین کیا دیکھ تو ایمان نہیں بلا کہ اللہ ایمان کیوں نہیں بلا کل یتمین قلبی اطمینان قلب کے لیے سوال کر رہا ہوں تو یہ اطمینان کی کیفیت ہے جو گھٹتی بڑھتی ہے اور جیسے مقام اونچا ہوگا اسی قدر یہ کیفیت اونچی ہوگی یہاں تھوڑی سی بات درمیان میں آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نبی علیہ صاحب وسلم سے جنت کے بارے میں جو ذکر سنا ہے اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں تو میری خوشی کی کیفیت میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ہم نے جہنم کا ذکر سنا ہے اگر میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو معمولی خوف میں معمولی اضافہ بھی نہیں ہوگا کیا مانی کہ بات بتلا دی جی کہ نبی اسات اسلام کا فرمانا ہم اپنے دیکھنے سے بھی زیادہ موتبہ سمجھتے ہیں یہ ایمان کا اتنا اونچا مقام اس کی بنیاد پر اہل تشہیوں نے ایک شوشہ چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کا جو مرتبہ ہے وہ نبی سے اونچا ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم علا نبی جینا جینط فرمایا کہ اللہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو ان کا اطمینان قلب نہیں تھا جبکہ علی رضی اللہ عنہ کا اطمینان قلب ہے تو علی رضی اللہ عنہ نبی اسلام سے سن رہے ہیں اور اطمینان قلب کی کیفیت یہ ہے اور ابراہیم علیہ نبی جینا صلاط اسلام کو اطمینان قلب نہیں تو معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ ایمان میں افضل ہیں ابراہیم علیہ صاحب السلام کے مقابلے تو اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہے کہ ایک فتنہ ہو تو بات کی جائے فتنے ہی فتنے ہیں اور کوئی ایک سوچا چھوڑ دیا بس ایمان تو گیا کہ ایمان کو رکھنا اس دور کے اندر یہ بہت مشکل ہے اس لیے تو حضرت نے فرمایا کہ صبح ہوگی ایمان والے تو شام کو کافر ہو جائیں گے شام کو ایمان والے ہوں گے صبح کو کافر تو اس طرح کتنے ہوں گے کہ ایک آدھ شو بھی کہیں ذہن میں بیٹھ گیا دماغ میں بیٹھ گیا تو ایمان گیا دیکھیے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو ظاہر اس میں تو کوئی شک نہیں نب ایمان کے اعتبار سے تو دونوں کا ماننا ہے لیکن کیفیت میں علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ابراہیم علاء نبی احساط والسلام کا ایمان زیادہ ہے کہ نبی کا ایمان تو نبی کا ایمان ہوتا ہے علی رضی اللہ عنہ کا ایمان صحابی کا ایمان ہے لیکن یہی بات جو اعتراض کے طور پہ بیان کی گئی ہے اس سے بھی میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا ہوں ایک ہے ماننا ایک ہے دل کے اطمینان کی کیفیت کہ ایک آدمی بیمار ہے اس کی عادت کے لیے ایک آدمی آیا مجھ جیسا اس نے کہا بھائی کیا حال ہے خیریت تو ہے ہاں جی اس نے کہا الحمد اللہ کا شکر ہے حالت بہت بہتر ہو گئی تو میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی کس کا علاج کرا رہے ہو انہوں نے کہا جی حکیم محمد اسمعی صدیقی صاحب کا علاج کرا رہا ہوں میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے حاضر ایک آدمی ہے تشریف کی ان کی صحیح ہے اللہ نے بڑی صلاحیت ادا فرمائی اللہ اور صلاحیت میں اضافہ فرمائے بس میرا اطمینان ہو گیا بس ٹھیک ہے بھائی جب صحیح جگہ پہ علاج ہو اس کے بعد ایک آدمی آیا اب مجھے نہ دواؤں کا پتہ نہ مجھے ابھی آگے پیچھے کی کسی بات کا پتہ بس یہی ہے کہ بھائی معالج اچھا ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے سیت تو اللہ نے دینی ہے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ظاہری ذریعہ صحیح ہو بس بات ختم ہو تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب تو شیخ لے آئے انہوں نے کہا بھائی کس کا علاج کرا رہے ہو کاجی فلاں کا علاج کرا رہا ہوں اس نے کون کون سی دوا دی ہے کہا کہ یہ دوائیں ساتھ پڑی اس نے اٹھائی دوائیں دیکھیں ہاں ٹھیک ہے میرا اطمینان سر معالج کے نام پہ ہو گیا لیکن اس کا اطمینان معالج کے نام پہ نہیں ہوا اس کا اطمینان دواؤں کو دیکھ کر ہوا کیوں اس لیے کہ اس کا علم میرے مقابلے میں زیادہ تھا اس لیے اس کا اطمینان دواؤں پہ ہوا ایک صاحب اور آ گئے وہ ڈاکٹر ہاں بھائی کیا حال ہے خیریت ہے جی خیریت بھائی کس کا علاج کرا رہے ہو فلان کا دوائیں کون سی دی ہیں یہ دی ہیں کوئی ایکس رے وغیرہ کرائے کوئی ٹیسٹ بھی کرائے ہیں کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے جی یہ رپورٹیں پڑھی ہیں اس نے رپورٹیں دیکھی اس کا اطمینان ہوا تو اس کے کیا مانی کہ جتنا علم اونچا ہوگا مقام اونچا ہوگا اطمینان بھی اتنا اونچی جگہ پہ جا کر تو علی رضی اللہ عنہ کا مقام صحابیت کا مقام تھا اس لیے نبی السلام کے فرمانے پہ اطمینان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیونکہ لبوت کا مقام تھا اس لیے مشاہدے سے جا کے اطمینان نکال ہوگا تو اس لیے جہاں مقام جتنا اونچا ہوگا اطمینان بھی اتنا اونچی مقام پر جا کر ہوگا تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ایمان نقص ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی کہ ایمان کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے تو ہمارے جیسے جیسے قرآن مجید سے وابستگی بڑھے گی دل میں ایمان کی کیفیت اور لذت میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جائے گا تو ہمارے کہ یہ لوگ ہیں کہ اللہ کی آیتیں ان کو ایمان کی کیفیت میں بڑھا بڑھا دے دیتی تیسری صفت جو بیان فرمائی وہ ہے توکل اور توکل کے بارے میں اس سے پہلے تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے اور یہاں جو توکل کا استعمال ہے کیونکہ معاملہ جہاد کا ہے تو اس لیے توکل بھی جہاد کی طرف رغبت کے لیے ہے اور اس میں جہاد کے ساتھ توکل کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے جیسے مثال کے طور پر حضرت موسالہ نبیجین علیہ صاط وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ عرض مقدس کی طرف چلو اور وہاں جو قوم ہے اس کے ساتھ جہاد کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا تو انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا لیکن انکار کیسے کیا شوشے کے انداز یا شوشا کو کون سا جو دوسرے کو متاثر کر دے سننے والے کو بتا دے کہ واقعی کہ دل کا جو خوبص ہے جو دل کی خرابی ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے وہ اچھا ہی بن کے نظر آئے انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دینی ہے نا تو اللہ تعالیٰ تعداد کا محتاج چھوڑیے تو اگر ایک آدمی ہو تو بھی اللہ نے کامیابی دینی ہے کامیابی تو دینی ہے اللہ نے آپ کی وجہ سے اب دیکھیے یہاں سارے معاملات برابر کر رہے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے جانے جانے سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی تعداد کی وجہ سے تو نہیں دینی کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے اگر تھوڑے بھی ہوں تو کامیابی تو ہو ہی جائے گی لہذا آپ اکیلے تشریف لے جائیں اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر اکیلے ہی جانے سے کامیابی ہو سکتی ہے تو تم میں سے کسی کو کیوں نہ بھیجا جائے ظاہر جب اکیلے ہی سے کامیابی ہو سکتی ہے تو تم میں سے کسی کو ایک کو بھیج دیتے ہیں جا کے وہاں پہنچ جائے کامیابی ہو جائے گی نہیں اس کے لیے یہ بات تھی کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں نصرت تو آپ کی وجہ سے آئے گی ہماری وجہ سے نصرت نہیں آنی لائے نصرت کیونکہ آپ کی وجہ سے آنی ہے اس لیے آپ وہاں پاس انتا اور ابو کا فقات کیونکہ رب تو آپ کے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ ہوگا آپ کی وجہ سے اور آپ اگر پیچھے رہ گئے اور ہم وہاں لڑنے کے لیے گئے تو رب ہمارے ساتھ کیسے ہوگا تو رب تو آپ کے ساتھ ہے تو اس لیے آپ تشریف لے جائیں گے تو رب آپ کے ساتھ ہوگا رب کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ کے جانے سے کامیابی ہوگی اب اس طریقے سے دیکھیں کہ اس انداز سے بات کی کہ اپنی جو خباصت ہے وہ بھی چھپائی اور دوسروں کو متاثر بھی کر دیا وہی صورتحال چلی آ رہی ہے شیطان جب سے ہے اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے اور کیا متبدی چلتی رہے گی اور پھر کمال یہ ہے کہ شیطان بھی بسا اوقات سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ شاگرد تو میرے تھے لیکن مجھ سے کس نے آگے یہ پہنچ گئے تو میں کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اشاد فرمائی کہ ان سے کہا گیا کہ اللہ فتوق کلو کہ اللہ پر بھروسہ کرو کہ بھروسہ اللہ پہ کرو اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور جہاد کا یہ دونوں کا آپس میں لازم ملزوم کا ساتھ ہے کہ جب تک اللہ پہ توکل نہیں ہوگا اس وقت تک جہاد میں حصہ نہیں لیا جا سکتا اب توکل کیا ہے یہ بات اب آگے اسی رکو کے اندر آ رہی ہے کہ غزبۂ بدر میں وسائل نہیں ہیں کہ وسائل نہیں تو مسلمان لڑے کیوں لڑے صرف اللہ کے بھروسے پہ لڑے یا اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر لیں لیکن نظر اسباب پر نہ ہو نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہو معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے اور یہ بات بھی میں نے گزارش کی تھی جو بڑی اہم بات ہے کہ اگر نتائج توقع کے خلاف ہوں کیا حضرت کہ اللہ کی مدد اللہ کی مدد تو امریکہ کو حاصل ہے اللہ کی مدد تو اتحادیوں کو حاصل ہے اللہ کی مدد تو ظالموں کو حاصل ہے جو دین کا نام لینے والے ہیں کہاں ان کو اللہ کی مدد حاصل ہو رہی ہے وہ تو بےچارے پٹ رہے ہیں گھر سے باہر کو نکلے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ جو گھر سے نکلے ہوئے ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم فکر مندی میں ہیں تو ان سے پوچھیے جو گھر سے نکلے ہوئے ہیں ان کا دیکھیے کہ ان کو اللہ نے کیسے اطمینان قلب عطا فرمایا ہے تو لہذا اصل چیز تو دنیا کے اندر اطمینان قلب ہے جب دل کا اطمینان حاصل ہے تو اس کی معنی ہے کہ ساری نعمتیں حاصل ہیں اور اگر دل کا اطمینان حاصل نہیں ساری نعمتیں حاصل ہوں تو اس سے زیادہ پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی تو لہذا اطمینان قلب ہے اور نتیجہ چاہے مثبت ہو بظاہر چاہے منفی ہو لیکن اللہ پہ اعتماد ہو کہ اسی میں بہتری ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے غزوہ عہد میں جب ایمان والوں کو بظاہر نقصان ہوا کہ ستر افراد شہید ہو گئے کتنے ہزار زخمی تھے کیا کیت ایسی ہو گئی تو ایمان والے ظاہر ہیں پریشان تو ہوئے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ ہوا تو تمہاری اپنی کمزوری سے ہے کہ نبی اسلام کے حکم کی اطاعت میں کمزوری ہو گئی تو نتیجہ ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جلدی فرما دی فرمایا کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں اگر اللہ تبار کو تعالیٰ تمہیں کامیابی ہی کامیابی عطا فرماتے تو پھر تمہیں شہادتیں کہاں نصیب ہوتی کہ جب ایمان والے ہی غالب آئیں ہمیشہ تو کفار لڑنے کے لیے کہاں آئے گا مقابلے میں جو کفار لڑے گا نہیں تو ایمان والے غفلت سے کب نکلیں گے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو غفلت سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے تو تمہیں غفلت سے بھی تمہاری حفاظت ہوتی ہے پھر تمہیں شہادتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اللہ سے قرب بھی بڑھتا ہے پھر رقت کی کیفیت بھی ساری ہوتی ہے تو کتنی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اندر ہیں اس لیے فرمایا کہ اگر انجام بظاہر توقع کے خلاف بھی ہو تو ابھی اللہ پر بھروسہ کہ اسی میں حکمت ہے اسی میں فائدہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے ہم تو اللہ کے نظام کو لانے کے مکلف ہیں لیکن اس کو نافذ کرنے کے مکلف اس وقت ہیں جتنا کہ ہمیں اختیار ہے کوشش کہ ہم مکلف ہیں نتائج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ ہے توقع حقیقت اور اس کے بعد جو چوتھی صفت بیان فرمائی اللہ الزین یقین سلاتا کہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اب یہاں درمیان میں نماز قائم کرنے کا ذکر آ گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو یہ اللہ تعالی نے غلط فہمی دور فرما دی کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مفکرین کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ نماز کیا ہے نماز جہاد کی تیاری کہ نماز جو ہے وہ جہاد کی تیاری ہے کہ دیکھیے کہ صفحیں بنی جاتی ہیں تو یہ جہاد کی تربیت ہو رہی ہے امام کے حکم پہ چلنا ہے تو یہ امیر کی اطاعت کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اصل تو جہاد ہے بعض لوگوں کے نزدیک جہاد ہے ہی نہیں اصل نماز ہے بعض کے نزدیک جو ہے وہ اصل جہاد ہے کہ جبکہ دونوں اصل ہیں جہاد بھی اصل ہے نماز بھی اصل ہے تو یہاں فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جہاد کی وجہ سے کیونکہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں اس لیے نماز کی پابندی کی ضرورت نہیں فرمایا کہ نہیں نماز کو قائم رکھنا یہ بنیادی بات ہے اگر جہاد میں نہیں ہے تو بھی نماز قائم کریں گے اگر جہاد میں ہے تو بھی نماز قائم کریں گے تو نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے نہ سفر میں نہ حضر میں نہ جہاد میں نہ غیر جہاد میں دعوت کے کام پہ ہے تو نماز کی پابندی اور اگر جہاد میں ہے تو ہم تو بھی نماز کی پابندی کیوں اس لیے کہ اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہم جو نکلے ہیں اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں اور جب اللہ کے دین کا آپ اظہار نہیں کریں گے عمل کے لحاظ سے تو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں اس لیے نماز کا قائم کرنا جہاد میں بھی اسی طرح سے لازم ہے اب جہاد میں بھی نماز کا قائم کرنا جب لازم ہے تو نماز کا قائم کرنا کیا ہے نماز کا قائم کرنا یہ بات اس سے پہلے بھی گزارش کی گئی ہے کہ ایک ہے دنیا میں قائم کرنا ایک ہے آخرت کے اعتبار سے قائم کرنا دنیا میں قائم کرنا تو یہ ہے کہ ہر جگہ نماز مسلمان معاشرے میں نظر آنی چاہیے شہر میں بھی نظر آنی چاہیے اور محاذ جنگ پہ بھی نماز نظر آنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کے ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں تو نماز نظرانی چاہیے دوسری بات یہ کہ فرمایا کہ نماز یہ ہے وہ ایسی ہو جو قیامت کے دن کھڑی ہو سکے اللہ کے حضور اور انسان کی شفاعت کر سکے کہ کون سی نماز ہوگی وہی نماز ہوگی کہ جس کو ارکان کے ساتھ واجبات کے ساتھ سنن مستحبات کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے اب جب یہ ساری باتیں نماز کے بارے میں اختیار کی جائیں گی تو ان شروط میں نماز کی شرطوں میں وقت کے اندر ادا کرنا بھی ہے تو لہذا جہاد میں بھی نماز اپنے وقت کے اندر ادا ہوگی ہاں اس میں سنن چھوڑ دیں گے مستحبات چھوڑ دیں گے حالات کے تقاضے کی وجہ سے ارکان اور واجبات کو اختیار کریں گے اور نماز جو ہے وہ وہاں بھی نہیں چھوڑی جائے گی اب یہ بات معلوم ہوئی کہ جب جہاد میں بھی نماز اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے تو پھر کیا سفر میں دو نمازیں اکٹھی ادا کی جا سکتی ہیں نہیں جب جہاد میں اکٹھی نہیں ادا کی جائیں گی ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے گی تو سفر میں تو اس سے زیادہ سہولت ہے تو سفر میں پھر دو نماز اکٹھی کرنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ نماز کو وہ لوگ جو ہے قائم کرتے ہیں اور نماز ایک مستقل عمل ہے جس کو اختیار کرنا ہے پانچویں صفت بیان فرمائی کو رکھنا ہوں اور اس میں سے جو ہم نے دیا ان کو یون فقونا وہ خرچ کرتے ہیں تو یقیمون یہ بھی فیل مظاہرے ہے کہ عمل جاری ہے نماز کو قائم کرنے کا عمل جاری رہتا ہے یونفقون یہ بھی فیل مظاہرے ہے اس میں یہ ہے کہ خرچ کرنے کا عمل جاری رہتا ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مما رکھنا ہوں کو پہلے ذکر کیا یہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا تو اس میں پہلے تو دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں کہ جن فقون بعد میں ہے خرچ کرنا بعد میں ہے پہلے اپنا تصور درست کیا جائے کہ اپنا نظریہ درست کیا جائے کہ وہ اما نہ ہوں یونفون کہ یہ جو میں مال خرچ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے جب یہ بات ذہن میں پختہ ہو جائے گی دل میں بیٹھ جائے گی کہ یہ ہے اسی کا اور اس کے حکم پر دے رہا ہوں اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں تو پھر یہ بات پیدا نہیں ہوگی دل کے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوگی کہ جو اپنی چیز کسی کو دینے سے دل میں بڑائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ بڑائی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور اس میں اپنا کمال بھی نہیں سمجھے گا تو میرا کمال کیا ہے کہ اللہ ہی کمال ہے اور اللہ کے حکم میں حج کر رہا ہوں ایک اشارہ اس کے اندر یہ دوسرا اشارہ اس کے اندر جیسا کہ میں نے گزارش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکون سے معلوم ہو رہا ہے کہ خرچ کرنے کا عمل ایک بار نہیں ہوتا یہ عمل مستقل طور پہ جاری رہتا ہے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ماں میں اشارہ جو معلوم ہو رہا ہے کہ اس طرح سے مال مراد نہیں کہ جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے جو صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا وہ علم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بینئی عطا فرمائی اس بینئی کو اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے جس کو اللہ نے سننے کی قوت عطا فرمائی سننے کی قوت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کہ جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا وہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے کہ اللہ نے عقل کی نعمت دی تو اس عقل کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ تعالی نے زبان عطا فرمائی تو اس زبان کو دین کی دعوت دین کی قرآن مجید کی تلاوت میں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں لوگوں تک پیغام پہنچانے میں اس زبان کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو لہذا یہاں ماس ہے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مال کا خرچ کرنا مراد نہیں ہے بلکہ جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ سعادت جو ہے دین کی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے یہ سعادت دوسروں کو بھی نصیب ہو جائے دوسروں کو بھی حاصل ہو جائے تو جیسے دنیاوی حالات کے بدلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے ایسے دوسروں کے اخروی حالات کو بدلنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ گمراہ نہ ہو گمراہ سے بچ جائے ایک بات اور قابل کہ اس مقام پر آپ دیکھیں کہ نماز کا ذکر اور خرچ کرنے کا ذکر ان کو دونوں کو ساتھ ساتھ کیا اور قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے اس لیے کہ عبادت بنیادی طور پر تین قسم کی زبان سے عبادت اعضا سے عبادت مال سے عبادت کہ مالی عبادت جسمانی عبادت قولی عبادت یہی بات ہم نماز میں بھی عرض کرتے ہیں کہ اتحیات اللہ وسلوات پہلی طیبات کہ تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں التحیات تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور سلاوات اور تمام بدنی عبادتیں بقئی عبادت اور تمام مالی عبادتیں تو یہ تین قسم کی عبادتیں ہیں اب زبان بھی جسم میں شامل ہے تو اس لحاظ سے بنیادی عبادتیں دو ہو گئے جسمانی عبادت اور مالی عبادت اور یہ دو عبادتیں ہیں جس میں شرک کا اظہار ہوتا ہے کہ معبودوں جو معبود اپنے بنے ہوئے ہیں ان کے آگے جھکنا یہ جسم کی حرکت ہے جا کے سجدہ کرے گا جسم کی حرکت ہے نظر و نیاز دے گا یہ مال کا اظہار ہے تو لہذا جتنا بھی آپ جائزہ لیتے ہوئے چلے جائیں تو بنیادی طور پر جو اظہار ہوتا ہے وہ دو ہی کاموں میں ہوتا ہے جسم کے ساتھ مال کے جسم کا استعمال مال کا استعمال تو اس لیے یہ بات دیجیے کہ جسم اور مال کا جو استعمال ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اس لیے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز سر عام ہوگی اور جو مال کا خرچ کرنا ہے اس میں بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس میں اخفا ہے بعض صورتیں وہ ہیں جس میں اظہار ہے کہ جیسے کہ قربانی قربانی میں اظہار ہے زکوٰۃ ہے خیرات ہے اس میں اخوا ہے بعض مقامات وہ ہیں کہ جس میں اظہار ہے یہاں ایک بات میں عرض کر دوں میں اس اظہار کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نماز اور مال جسمانی عبادت اور مالی عبادت کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں اکثر مقامات کے ساتھ ساتھ آئے عقیم الصلاح تھا وات الزکا نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے نماز جسمانی عبادت ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے ان سلاتی و نصر کی یقیناً میری نماز اور میری قربانی نماز جسمانی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے تو اس کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آیا ہے تو بعض اخراجات وہ ہیں کہ جس میں اخفا ہے اور بعض مقامات پر اظہار ضروری ہو جاتے ہیں نبی اباب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی ہے غزوہ تبوک کے لیے چندے کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے حضرت نے اعلان کیا کہ حضرت اتنے اونٹ میری طرف سے اب کہنے والے کہہ سکتے ہیں دیکھیے کہ یہ اظہار ہے ریا ہے کہ دکھاوا ہے کہ نہیں یہاں دکھاوا نہیں ہے اس میں تھوڑا غور فرمائے دو پہلو بڑے نمایاں ہیں اور اسے دیکھیے کہ حضرت صاحب کے عظم کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے ایک پہلو یہ نمایاں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اب سناٹا ہے خاموشی ہے سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا میں مال خرچ کروں یہ خواہش ہے اور ہر ایک نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ کے راستے میں مال دوں گا جو میری استطاعت ہے اس کے مطابق میں مال دوں گا استطاعت سے بھی بڑھ کے دوں گا یہ ارادہ ہو گیا لیکن جب حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو اس وقت اس حکم کا کس نے عملی جواب دیا دل میں ارادہ تو ہو گیا اگر حضرت جو فرما دیتے کہ اللہ کے راستے مال خرچ کرو تو سب اپنے دل میں ارادہ کرتے کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے مال تو دینا حضرت نے کو فرما دیا مال دینا ہے لیکن ہے خاموشی تو کیا نبی علیہ السلاط والسلام کے حکم کا عملی اظہار ہوا عملی اظہار نہیں ہوا تو عملی اظہار کے لیے ضروری تھا کہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جائے کہ حضرت ہم آپ کے حکم تعمیر کرتے ہیں وہ اپنا مارکیٹ کرتے ہیں تو اس میں اولیت اللہ نے عطا فرمائی کس کو عثمانی غنی رضی اللہ علیہ تو اس لیے ان کو غنی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مال کا اس طرح سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں خرچ کیا ہے دوسری بات یہ کہ ایک بات تو یہ تھی دوسری بات یہ کہ اس لیے بھی اس کا اظہار ضروری تھا کہ تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو انسانی فطرت ہے یا دیکھ کر ساتھ چلتا ہے کہ اگر ایک رو چل پڑے اور انشاءاللہ چلنے والی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہی طالبان کا سلسلہ چلا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جو آج مخالفت کر رہے ہیں اور آج ہم نے دیکھا ہے جو کل مخالفت کر رہے تھے آج اس پر دن کو اللہ نے نظر دی ہے وہ حمایت کر رہے ہیں اور کل آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کو دیکھ کر چلنے والے ہیں کل وہ بھی حمایت کرنے والے ہوں گے تو یہ حالات بدلتے ہیں اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک نے کھڑے ہو کے کہا جی میں دیتا ہوں دوسروں کو بھی ترغیب ہوئی کہ وہ دے رہا ہے اور میں کیوں پیچھے رہوں کیوں محروم رہوں لہذا میں کیوں نہ نیکی میں آگے بڑھ جاؤں تو لہذا جیسے گناہ میں آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھتے انسانی فطرت ہے ایسے انسانی فطرت ہے کہ نیکی میں بھی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ماحول بنا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا تو اس لیے بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں اظہار افضل ہے بعض مقامات وہ ہیں جہاں اخفا افضل ہے کہ اگر کسی کی عزت نفس مجرور ہوتی ہو تو وہاں اخفا افضل ہے کہ آپ کا عزیز ہے بھائی ہے رشتے دار ہے تو آپ بجائے اس کو ظاہر کر کے اس کو دیں گے دوسروں کے سامنے ذکر کریں گے یا خود اس سے کہیں مجھے زکات دے رہا ہوں اس انداز سے اس کو دیں کہ اس کی عزت نف مجرو نہ ہو وہاں اخفا افضل ہے لیکن جہاں دوسروں کو ترغیب دینی ہے مسجد پہ لگانا ہے مدرسے پہ لگانا ہے تو اس کا اظہار افضل ہے تو اسی طرح قربانی جو ہے اس کا اظہار افضل ہے کیوں اس لیے کہ قربانی اسلام کا شعار ہے اور اسلام کا شعار وہ ہے جس کا اظہار ہونا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ہر سال جو قربانی فرمائی ہے وہ عید گاہ میں فرمائی ہے نماز عید سے فارغ ہوئے تو آپ نے سر عام جو ہے قربانی فرمائی تاکہ اس کا اظہار ہو تو قربانی وہ مالی خرچ ہے خیرات ہے وہ مالی عبادت ہے کہ جس کا اظہار ہے کہ جس کا جس کا اظہار ہوگا اسی قدر معاشرے کے اندر قربانی کا جو ہے ایک ماحول بنے گا اور قربانی کی ترغیب ہوگی تو اس لیے اس کا اظہار جو ہے وہ افضل ہے تو ہمارے ہاں تو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے ایک شوشے یہ بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں جیسے شوشوں میں میں کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ بھائی آپ قربانی کر رہے ہیں پندرہ ہزار روپے کا جانور آپ لے کر آئے ہیں یہ پندرہ ہزار روپے اس قربانی پہ خرچ کرنے کی بجائے اس کا کیا فائدہ ہوگا ان دنوں میں گوشت عام ہوتا ہے سب کو ملتا ہے غریب کو بھی امیر کو بھی تو آپ ایسا کرتے اگر یہی پندرہ ہزار کسی بیچاری غریب بیوہ کو دے دیتے تو اس بیچاری کی زندگی سمجھ جاتی اس کی بیٹیاں ہیں وہ ان کو رخصت کر دیتی اتنا حاضر ہوتا آپ کو آپ چھپ کے یہ دے آتے میں نے بھی سر ہلا دیا کہ اب بات تو صحیح کر رہا ہے اب نوز منظال بات تو صحیح وہ کر رہا ہے اس لیے جو بات اس کی سمجھ میں آئی نہ اللہ کی حکمت میں تھی نہ نبی اسلام کو پتہ چلی یہ اللہ کا بارک و تعالیٰ قربانی کا حکم فرما رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار فرما رہے ہیں اور کوئی سال نہیں کہ نبی علیہ السلام نے قربانی نہ فرمائی ہو حج کا موقع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ سو اونٹ قربان فرما رہے ہیں اگر نہ سوچا کہ سو اونٹوں کی قیمت ہی کسی غریب مستحق کو دے دوں تو پورے شہر کی حالت بدل جاتی لیکن نہیں کہ اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم میں کیا حکمتیں ہیں تو یہاں کیوں کی گنجائش نہیں وہ حکم کیا ہے اس کی ہم نے تعمیل کرنی ہے اور حکمتیں کیا ہیں یہ اللہ کے علم کے اندر تو ہمارا کام تو ماننا ہے تعمیر کرنا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہیں تو لہذا بعض جو ہیں وہ خاص وہ ہیں کہ جن کا اظہار ضروری ہے جس میں قربانی بھی وہ ہے جس کا اظہار ضروری ہے تو یہ پانچ صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالی نے نتیجہ بیان فرمایا الا وہ الا حقا الا کا وہ ہم وہ اور یہاں یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ ایسے اسما ایسے ایسے جہاں دو جمع ہو جائیں وہاں حسر پیدا ہو جاتے ہیں حاصل کے معنی ہوتے ہیں کہ بس یہی ہے اس کے سوا اور کوئی وما کہ الا اکہم بس وہی ہیں المؤمنون پکے ایمان والے المؤمنون میں پہلے تو پختگی المؤمنون کے اندر موجود ہے یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ زین آملوح عملوح فیل ہے تو اس سے ایمان کی پختگی ظاہر نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے کہ ایمان میں پختہ ہوں ایمان میں کمزور ہوں لیکن المومنون یہ اسم ہے اور اس میں پختگی اور ہمیش ہمیشگی کا مفہوم شامل ہوتا ہے تو لہذا یہ وفات تک ایمان پر پختگی رکھنے والے ہیں لیکن ساتھ اللہ نے اس کے ساتھ مزید تاکہ فرمائی حق پن پکی بات ہے پکی میں کہہ رہا ہوں خالی کے کائنات کہہ رہا ہوں تو لہذا یہ صحابہ کیا اگر ہم یہ پانچ سفا رکھنے والے ہیں ان کو پکا ایمان والا جاننا اور یہاں اشارہ ہو گیا کہ جو ان کے ایمان میں شک کرنے والا ہو تو اس کا کافر ہونا بھی ایسے ہی پکا ہے جیسے کہ ان کا ایمان والا ہونا پکا ہے تو فلاح الحماع کے علاقوں حقا کہ وہی ہیں ایمان والے پکے پکی بات یہ ہے کہ وہی پکے ایمان والے ہیں اور جب ایسے ایمان والے پکے ہیں اور جن میں یہ صفات پائی جائیں تو ان کے لیے ہماری طرف سے تین انعام ہیں لہم دراجات ان کے لیے دراجات ہیں ان درب ان کے رب کے پاس کہ درجات اللہ کے ہاں کیا ہے فرمایا کہ یہ جنت ہے اس کے سو درجے ایک درجے سے جو دوسرا درجہ ہے وہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان اور میں کہ نچلے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں اور سب سے اونچا مقام فرمایا انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر باقیوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ سب سے اونچا مقام فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ان کے مقام کو تم جنرل اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کا مقام تم ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم کے آسمان کے کنارے پہ ستاروں کو دیکھتے ہو تو اتنا اونچا مقام تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کو ہے تو باقی ایمان والوں کے مقابلے میں اتنا اونچا مقام حاصل ہوگا تو لہٰذا یہ دارجات کی بلندی ہے اور درجات کی بلندی نصیب ہوگی یہ ہے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا ایمان کی بنیاد پر اور درجات کی جو بلندی ہے یہ ہوگی اعمال کی بنیاد پر کہ عمل میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا دوسری بات بیان فرمائی کہ دوسرا انعام و مقفیت اور بخشش فریفن کریم اور تیسرا انعام ہے عمدہ رزق عزت والا رزق اب یہاں دو باتیں خاص طور پہ قابل غور ہیں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ آپ اس سے پہلے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسم کے اعمال کا ذکر فرمایا قلبی اعمال وہ ہے اخلاص اللہ کا خوف اخلاص اور ایمان کی کیفیت اور توکل ان باتوں کا ذکر فرمایا ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اس کے لیے انعام فرما دیا درا کا کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا اس لیے کہ دل کا معاملہ جتنا اللہ کے ساتھ ہوگا درجات کی اتنی بلندی ہوگی درجات کی بلندی اللہ کے قرب کی علامت ہے اس کا ذرا اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا اب جیسے کہ پرانی مجید کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جو دنیا میں قرآن کی باقاعدگی رکھنے والے ہوں گے ان سے فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے جاؤ درجات چڑھتے جاؤ جہاں اس کے قرآن مجید کی تکمیل ہوگی پڑھنے کی تو اس درجے میں اس کو منتقل کیا جائے گا یہ درجات کی بلندی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ جنت کے اندر کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو دنیا میں جب قرآن جی کی تلاوت کریں گے تو اس انداز سے تلاوت کریں گے کہ جیسے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کلام سنا رہے ہیں تو میں ایسے خوش نصیبوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام سنائے گا تو یہ درجات کی بلندی ہے اللہ کا قرب ہے تو ہمارا کہ جو قلبی اعمال ہیں یا قلبی اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے بھرپور خوف اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی لذت اور اس کی کیفیت اور پھر اللہ پہ توقل ایمان کی کیفیت کا پختہ ہونا یہ معاملات کیونکہ دل سے متعلق ہیں تو اس کے لیے انعام ہے درجات کی بلندی اور درجات کی بلندی اللہ کا قول دوسرا جو اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمایا اللہ یقین و تو یہ جسمانی عبادت ہے اور اس کا جو فرما دیا مغفرت کہ اللہ بخشش فرمائیں گے اور تیسرا وہاں ہے وہ ممالخون مالی عبادت اس کے لیے فرمایا ورسکن کریم کہ اللہ عمدہ عمد جو ہے عزت والی روزی ان کو عطا فرمائیں گے اب یہ عزت والی روزی کیا ہے عزت والی روزی ایک تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ روزی ہے وہی جو عزت والی ہو یہ انسان کے لیے اعزاز ہے تو مانگنا گداگری بھیک تو یہ عزت والی روزی نہ ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور یہاں بھی کے بارے میں اتنی بات میں گزارش کر دوں کہ حضرت شاہ وی اللہ محدود دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی پیشہ ور بھیک دینا یہ اتنا ہی گنا ہے جتنا ڈاکو کے ساتھ ڈاکے میں اور چوری کے چور کے ساتھ چوری میں شامل کرنا تو یہ بھکاری پیدا کرنا پھیلانا یہ اسلامی نظام معیشت کی روح کے ہی خلاف ہے تو ایک عزت والی روزی وہ ہے کہ جو غیر اللہ سے نہ مانگی جائے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگی جائے اور عزت والی روزی میں دوسری بات یہ ہے کہ رزق کے کہ جس میں محنت اور مشقت نہ ہو دنیا میں جو ملے گا وہ محنت اور مشقت سے ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں جو عطا فرمائیں گے وہ محنت و مشقت کے بغیر جنت کے اندر عطا فرمائیں گے تو ایک یہ ہے کہ اس کے کریم میں ایک خوبی یہ ہے کہ کسی کے آگے دست سوال نہ دراز کرنا پڑے دوسرا یہ ہے کہ وہ لسٹ محنت اور مشقت کے بغیر حاصل ہو تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس کا تسلیم کیا جائے کہ اس کے بعد وہ مستقل طور پر ہو اس کو زوال نہ ہو تو اگر زوال ہے تو اس کے قریب نہیں چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ دیں گے بے حساب دیں گے بغیر حساب کتاب تو بغیر حساب کتاب میں دو پہلو ہیں بغیر حساب کتاب میں ایک پہلو یہ ہے کہ جس کا شمار نہیں اور بغیر حساب کا دوسرا پہلو ہے کہ اس پہ حساب نہیں دیا جائے جبکہ دنیا میں جو چیز اللہ عطا فرماتے ہیں نعمت عطا فرماتے ہیں والس النا یو مین عانی نعیم کہ تم نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کیے جاؤ گے لیکن رزق کریم وہ رزق ہے کہ جس کے بارے میں سوال نہیں ہے تو لہذا رزق کریم فرمایا کہ اللہ تعالی مالی عبادت والوں کو رزق کریم عطا فرمائیں گے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالکانہ حقوق کے ساتھ نعمتیں عطا فرمائیں گے جنت میں جو اللہ داخل فرمائیں گے کہ وہاں حقوق مالکانہ ہوں گے اور اعزاز مہمانوں جیسا ہوگا کہ اختیارات مالک کی طرح کے ہوں گے لیکن اعزاز اکرام اور ذمہ داری سے بچنا یہ مہمان کی طرح ہوگا کہ مہمان پہ ذمہ داری کوئی نہیں ہوتی مہمان کا اکرام ہوتا ہے اعزاز ہوتا ہے تو وہاں مہمان کی حیثیت سے اس لحاظ سے مہمان ہوگا مالکانہ ہو کے لحاظ سے مالک ہوگا جنتی تو ایک تو وہاں اللہ تعالی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور یہ جو اس کے کریم فرمایا ایک تو اس لحاظ سے ہے کہ یہ بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہوگا سب کچھ محنت و مشقت کتنی نہیں ہوگی کہ فرمایا کہ وہاں کھڑا ہے چاہتا ہے کہ یہ پھل کھاؤں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ درخت بہت اونچے ہوں گے اب اب جب درخت کا پھل کھانا چاہتے ہیں کیا قد لمبا ہوگا یا سیڑھی لگائی جائے گی یا کوئی اتار کے دے گا نہیں اور میں ایک آدمی کھڑا ہے جیسے ہی خیال آیا کہ یہ پھل مجھے کھانا ہے تو میں ٹہنی جھک کے قریب آ جائے گی ہاتھ بڑھائے گا توڑے گا اور اس کو کھا لے گا اب بیٹھا ہوا ہے طبیعت کھڑے ہونے کو بھی نہیں چاہ رہی اتنی محنت بھی نہ ہو کہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاؤں تو میں ٹہنی قریب آ جائے گی بیٹھے ہوئے توڑے گا اور میں اتنی محنت بھی نہیں کرنا چاہتا لیٹا ہوا ہے ٹہنی قریب آئے گی کہا اتنی محنت بھی نہیں کرنا چاہتا کہ ہاتھ ہلائے میں کہ ٹہنی قریب آئے گی منہ کے ساتھ تھل لگے گا ٹوٹ کے خود بخود منہ کے اندر داخل ہو جائے گا یہ بغیر محنت اور مشقت کے اس کو حاصل ہوگا مشروب ہے مشروب کی نہریں ہیں فرمایت کے اس کی صورتیں یہ ہیں کہ شہر قدمی کرتا ہوا چل رہا ہے کہ وہاں تک جاتا ہوں جا کر پیتا ہوں یہ بھی محنت مشقت نہیں طبیعت کی فرحت ہے وہاں گیا اب وہاں محنت نہیں کرنا پڑے گی کہ برتن ڈھونڈنا پڑے یا مانگنا پڑے تو فرمایا کہ جو آپ کھورے ہوں گے پانی کے برتن ایسے سلیقے کے ساتھ ترتیب سے پڑے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں چمکدار بھی ہوں گے ترتیب بھی سلیقے کی ہوگی اور میں کہ ایک گلاس کو اٹھائے گا ایک برتن اٹھائے گا ایسے ابھی اٹھا کے قریب ہی کرے گا کہ اچھل کے جو مشروب ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو پی لیا اب کہا اتنی مشقت بھی نہیں کرنا چاہتا تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں کہ وہاں بیٹھ کے میں نے پینا ہے تو اس میں کہے گا اس چیز کا نام لے گا جو جنت کے اندر نام ہوگا تو نام لے گا تو میں کم سے کم ایک ہزار غلمان وہ چیز لے کر اس کے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے ایک مانگا ہے اور ایک کے مانگنے پہ ہزار جو ہیں وہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں ہر ایک کی خواہش ہے کہ یہ میرا قبول فرما لیں یعنی اتنا بڑا اعزاز جو ہے وہ حاصل ہوگا اور اتنی بھی تکلیف نہیں کرنا چاہتا کہ کہے اور اتنی دیر میں وہاں سے یہاں تک لائیں اتنی بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا اس سے بھی زیادہ آسانی چاہتا ہے اور میں ایسے اشارہ کرے گا وہ نہر چل کر اس کے پاس آ جائے گی اور وہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے اس کو مشروب حاصل کر لے گا یعنی بغیر میں ہے تو بغیر مشقت کے بیٹھا ہوا ہے خیال آ گیا کہ ایک محل ہونا چاہیے جو اس طرف ہونا چاہیے اور اس میں یہ صفات ہونی چاہیے خدا اس کے لیے کسی معمار کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے نگاہ کرے گا نگاہ سے محل تعمیر ہو جائے گا اب بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا اب چونچلے ہوں گے کام تو کوئی ہوگا نہیں اب جب کام کوئی نہیں ہوگا تو پھر ایسے ہی کام کرے گا وہاں بیٹھ کے اس لیے کہ جو ذکر کا معاملہ ہے وہ تو خود بخود جاری ہے جیسے دنیا میں سانس جاری ہے ایسے وہاں ذکر کا سلسلہ جاری ہوگا ذکر کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور یہ چونچلے بھی چل رہے ہیں اب بیٹھ والے خیال آ گیا کہ نہیں نہیں ادھر نہیں بنانا تھا ادھر بنانا تھا اب جب ادھر نہیں بنانا تھا ادھر بنانا تھا تو گھر والے بےچارے بار بار بار بار کہیں کہ اچھا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں پہلے تو یہ بےچارا نہیں جا سکتا پھنسا ہوا ہے اتنا کہ آج بجلی جی کا بل جمع کرانا ہے آج فلاں کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے اب یہ بیچارہ جو ہے اپنی روزی سے فارغ ہوگا پھر وہاں جائے گا تو آگے جو کام کرنے والا ہے وہ ملے اور پھر کام کرنے والے بھی سبحان اللہ ایسے پکے پکے وعدے کرتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت عطا فرما دے اب یہاں یہ پریشان وہاں نہیں بیٹھا خیال آ گیا کہ نا یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے پورا محل ادھر ہونا چاہیے تھا فرمایا کہ ایک نگاہ ڈالے گا وہ ختم ادھر نگاہ ڈالے گا تعمیر ہو جائے گی اور جیسا چاہے گا ویسے کام کرے گی تو بغیر محنت مشقت محنت مشقت کوئی نہیں جب محنت مشقت کوئی نہیں اس کے بعد پھر جو چیز اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے اس پہ پابندی کوئی نہیں کہ لا مملوا ولا مکتوا کہ جو چیز دے رہا اس پہ کمی آ جائے نہیں فرمایا کہ ایک پھل توڑے گا اسی جگہ دو پھل ہو جائیں گے دو توڑے کا چار ہو جائیں گے چار توڑے کا آٹھ ہو جائیں گے تو لہذا اس قدر پر یہ ایک رزق کریم کہ یہ عزت والی روزی عمدہ روزی کہ جس میں بڑھنے کی کیفیت پائی جاتی ہے کم ہونے کی کیفیت اس کے اندر موجود نہیں پھر جب کم ہونے کی کیفیت نہیں ہے تو زوال کب ہوگا تو زوال نہیں ہوگا فرمایا کہ نہ تو یہ چیزیں کم ہوں گی نہ اس کو جنت سے نکالا جائے گا نہ جنت کو فنا کیا جائے گا تو ایک رزق کریم کی کیفیت یہ ہے اور اس کے کہیں کیفیت یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ اللہ عطا فرمائیں گے اس کا حساب کتاب نہیں یا دنیا کے اندر اگر آپ پانی کا استعمال بھی دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں وضو فرما رہے ہیں اگر یہاں بھی پانی کا اشراف کریں گے تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا لیکن وہاں کوئی جواب نہیں اور کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا اور ہر قسم کا ہر آزادی ہوگی تو بغیر حساب اس لحاظ سے بھی کہ کمی نہیں اور بغیر حساب اس لحاظ سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں یہ کے کریم ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پکا ایمان والا صحابہ کے آگہن کی پیروی والا اور ان کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی صحبت نصیب فرما دے اور جنت میں ان کی رفاقت نصیب فرما دے الحمد للہ بلاک مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ايد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمة الرحيم לא העלה so much for money.